امام نسائی رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے آمد سے اسی سنت کے ساتھ ایسی ہی روایت بیان کی سنن نسائی حدیث نمبر دو سو تہتر